ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم فاولئك أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ اور رسول کی اعتاد کریں گے وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہدا اور صالحین کے ساتھ اور یہ لوگ بڑے اچھے ساتھی ہوں گے اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اعتعاد کا یہ ثمرہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو انبیاء صدیقین شہدا اور صالحین کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور یہ لوگ بہت ہی اچھے ساتھی ہوں گے اس آیت کے شائع نزول کے بارے میں ابن جریر تبری نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ ایک انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مغموم بیٹھے تھے آپ نے پوچھا کہ تم مغموم کیوں ہو تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں ایک بات سوچ رہا ہوں آپ نے پوچھا کیا تو انہوں نے کہا کہ آج ہم آپ کے پاس صبح و شام آتے ہیں آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں کل جنت میں آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے تو ہم آپ کے پاس نہیں پہنچ پائیں گے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو جبرائیل یہ آیت لے کر آئے آپ نے ان صحابی کو بلا بھیجا اور انہیں خوشخبری دی یہ روایت دیگر کئی تابعین سے بھی مروی ہے لیکن سعید بن جبیر والی روایت کی سند زیادہ اچھی ہے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے سلسلے میں کئی صحیح حدیثیں آئی ہیں ان میں سے بعض کا ذکر یہاں مناسب ہوگا صحیح مسلم میں ربیہ بن کاب اسلمی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سویا ہوا تھا وضو اور قضائے حاجت کے لیے پانی لایا تو آپ نے کہا کہ کچھ پوچھو یا مانگو تو میں نے کہا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں آپ نے فرمایا یا اور کوئی چیز تو میں نے کہا بس یہی تو آپ نے کہا کہ پھر سجدوں کی کثرت سے میری اس سلسلے میں مدد کرو ترمیزی نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا مانتدار تاجر انبیاء صدیقین اور شہدا کے ساتھ رہے گا ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان سب سے بڑی خوشخبری تو وہ ہے جو صحیح حادیث میں صحابہ کی ایک جماعت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان سے ابھی جا کر ملا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا رہا ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس حدیث کو سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے